وسلم کل امتی اللہ من من ابا ابا ابا قیل ومن ومن قال قال اطاعنی دخل الجنہ عصانی فقد او کما النبی صلی علیہ وسلم ہر قسم کے ہم اللہ مالک الملک عزا وجل احکم الحاکمین کے لیے ہے جو اکیلا پوری کائنات کا خالد مالک رازق مشکل کشا حاجت روا بگڑی بنانے والا گنج بخش غوف اعظم دستگیر غریب نواز لج پال دینے والا بیٹی بیٹے کی تقسیم کرنے والا ڈوبی ہوئی بیڑیوں کو پار لگانے والا موت و حیات کا مالک جو دینے پہ آئے تو کل کائنات مل کر کے روک نہیں سکتی وہ روک لے تو پوری کائنات مل کر کے دے نہیں سکتی و سلام سید الفعلین امام الحرمین امام ابلاطین ساقی کوثر شاپ محشر سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین قائد اعظم مرشد اعظم امام اعظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ متحرہ پر اللہ رب العالمین نے کائنات کو اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا اور اس عبادت کا ایک بنیادی رکن نماز جو ہے ہر عقل مند بالغ انسان پر وہ نماز فرض رکھی پھر اس نماز کے اندر بھی ایک دعا کو قرآن کے الفاظ کو پڑھنا لازم اور فرض کر دیا کہ ہر نمازی نماز میں کھڑا ہو کے بابزو قبلہ رخ ہاتھ باندھے ہوئے دنیا سے کٹ کر کے اپنے رب کی طرح متوجہ ہو کر کے یہ دعا کرے اس دن سروت انعمت علیہم غیر علیہم ولا الضالین اللہ مجھے جو ہے وہ سرات مستقیم دکھا دے سرات مستقیم پہ چلانا اللہ تیرے انعام یافتہ بندے ان کے رستے پہ چلانا اللہ جو لوگ گمراہ ہو گئے جن پہ تو ناراض ہے اللہ ان لوگوں کے رستے سے بچا لینا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازی نماز کے اندر دعا کرتا ہے کہ غیر اللہ اللہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ مغضوب علیہ اور والین یہ کون سے لوگ ہیں فرمایا لوگوں یہ لوگ یہودی اور عیسائی ہیں مغضوب علیہ یہودی ہیں اور راہ حق سے بٹکے ہوئے لوگ عیسائی ہیں ہر نمازی نماز میں دعا کرتا ہے اللہ سیدھا رستہ چاہیے اللہ یہودیوں کے رستے سے بچا لینا اللہ عیسائیوں کے رستے سے بھی بچا لینا اور اسی لیے ہم نے سابقہ جمعہ میں بھی یہ بات واضح کی تھی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ایک حیثیت محمد بن عبداللہ کی دوسری حیثیت محمد الرسول اللہ کی سیدھا رستہ اپنانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کے آئے اور ایمان کے لیے بھی تین چیزیں ضروری ہیں ایم اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح جس طرح زبان سے اعتراف کرے کہ جو ہے میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو رسول اللہ مانتا ہوں محمد الرسول اللہ جس طرح نبی کو زبان سے رسول اللہ مانتا ہے دل میں نبی کی رسالت کا یقین بھی ہو پھر اس کے عمل کردار سے جو ہے اس کو نبی ماننے کا جو ہے وہ انداز جو ہے وہ اس کا انداز بتائے کہ یہ نبی محمد کو رسول اللہ مانتا ہے اگر اس کے انداز کا جائزہ لینا ہو قرآن کے الفاظ کے اندر نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ ماننے کا مطلب کیا ہے قرآن کے الفاظ میں یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے اس کی وجہ یہ ہے جس طرح طرح ہم ایک نبی کو ماننے کے دعوے دار ہیں دنیا میں یہودی بھی نبی کو ماننے کے دعوے دار ہیں دنیا میں عیسائی بھی عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کے دعوے دار ہیں مسلمان بھی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کے دعوے دار ہیں پہلے نبی کو ماننے کا مطلب سمجھ لیا جائے تاکہ پتا چل جائے کہ نبی کو رسول اللہ ماننے کا مطلب کیا ہے رب کا قرآن یہ بات بھی کھول کے بیان کرتا ہے لوگوں نبی اپنی مرضی سے نہیں کھڑا ہوتا اللہ یستفی من الملائکت ومن الناس نبی جو ہوتا ہے اپنی محنت سے بننے والا انسان نہیں نبی کائنات کے رب کا انتخاب ہے اللہ عالم رسالتہ رب جانتا ہے اس نے اپنا نبی پیغمبر رسول کس کو بنانا ہے جسے نبی اللہ بنا دیتا ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں بولتا زبان اس انسان کی ہوتی ہے پیغام کائنات کے رب کا ہوتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى نبی اپنی مرضی سے نہیں بولتا پیغام کائنات کے رب کا زبان اللہ کے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر نبی کی بات کی اہمیت بھی سمجھا دی لوگوں جب میرا نبی کوئی بات دے دے لوگوں وما اعطاك کم الرسول فخو ہو وہ مان ہاکم ان ہو فنتا ہوں نبی کو رسول اللہ ماننے کا معنی یہ ہے جو میرا نبی دے دے وہ لینا پڑے گا جس سے میرا نبی منع کر دے اس چیز سے رکنا ہوگا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی اور اتباع کی جائے جو نبی حکم دے وہ بھی مانا جائے جو نبی کر کے دکھائے وہ بھی اپنایا جائے رب نے دو حکم دیے ہیں اتی اللہ وہ اتی الرسول ایک حکم یہ ہے لوگوں جو میرا نبی حکم دے وہ بھی مان لینا ہے اطاعت کا مطلب ہے جو میرا نبی فرما دے اس کی پیروی کرنی ہے اتباع کا مطلب یہ ہے نبی نے زبان سے اگرچہ نہیں کہا نبی نے جو عملن کر کے دکھایا ہے اس کو بھی ماننا ہے میں لوگوں ان کن تم تو ہبون اللہ فتح یحب اللہ لوگوں اگر رب کے محب چاہ بننا چاہتے ہو تو پھر اس کے لیے ضروری ہے رب اپنا محبوب بنا لے گا لیکن نبی محمد کے طریقے پہ چلنے کے بعد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو رسول اللہ ماننے کا مطلب جو نبی کہے وہ بھی ماننا ہے جو کر کے دکھائے وہ بھی ماننا ہے پھر چوتھی بات کہ نبی کی بات آ جائے نبی کا کردار آ جائے مسلمان جو نبی کو رسول اللہ مانے جو امتی رسول اللہ کو ماننے کا دعوے دار ہو اس کو نبی کے باتوں میں طریقے میں اختیار نہیں ہوتا جو نبی دے جو کرے اس کے لیے وہی چیز دین ہوا کرتی ہے فرمایا لوگوں وما کان المؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم من امرهم لوگوں جو مومن ایمان والا مرد ہو یا ایمان کا دعویٰ کرنے والی عورت ہو جب کوئی فیصلہ اللہ کر دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر دے پھر مومن کو اس کے اندر اختیار نہیں ہے اور پھر تیسرے ایک اور انداز سے بات سمجھائی لوگوں جب میرا نبی جو ہے وہ جو بھی دے لینا پڑے گا تمہیں اختیار بھی نہیں ہے پھر نافرمانی کے معاملے میں بھی سمجھا دیا لوگوں میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا مطلب اور تقاضا سمجھ لینا کہ نبی کی مخالفت جائز نہیں ہے یا اللہ مخالفت کا مطلب کیا ہے لب نے دو انداز سے بات سمجھائی ہے فرمایا لوگوں وہ میں یو شاک کر رسول من بعد اللہ لوگوں پتا چل گیا نبی نے فرمایا کیا ہے نبی کی بات کیا ہے نبی کا ارشاد کیا ہے فرمان کیا ہے حدیث رسول کیا ہے طریقہ اور سیرت رسول کیا ہے نبی کا عمل کردار کیسا ہے حق سمجھ آ گیا بات کا پتا چل گیا انداز رسول مل گیا مایا سارا کچھ واضح ہونے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ میرے نبی کی مخالفت کرتا ہے یہ کلمے کا کلمہ پڑھے محبت کا دعویٰ کرے عشق کے نعرے لگائے میں یاد رکھنا وہ میں یو شاخ کے رسول ممبا تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نبی کا طریقہ چھوڑ کے غیروں کے انداز پہ چلے نولے ہی ماں تولا یہ جدھر منہ اٹھا کے چلے گا ہم ادھر ہی چلا دیں گے وہ نسل ہی جہنم وہ سات مسیرہ تو اسی طرح نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ ماننے کا مطلب لتؤمنو باللہ ورسول ہی رب کو بھی اللہ پہ بھی ایمان نبی پہ بھی ایمان و تو از روح ہو تو وقع روح ہو دو کام اور بھی ہیں نبی کی عزت کرنا بھی فرض ہے جس کے دل میں نبی کی گستاخی ہو جو نبی کا گستاخ بے ادب ہو اللہ اس کو بھی مومن تسلیم نہیں کرتا جو نبی کی عزت تکریم تحریم تکریم نہ کرے کائنات کا رب اس کو بھی مومن نہیں مانتا لیکن بات آئی ہے نبی کو رسول اللہ ماننے کی تو یہ انداز بھی سمجھ لیجئے رب کے قرآن نے ایک انداز سمجھایا بات کی پہلے یہود عیسائیوں کو مخاطب کیا یہودیوں کو مخاطب کیا فرمایا یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم او اہل کتاب کو یہودیوں عیسائیوں دین میں مبالغہ آرائی نہیں کرنی پھر اپنے نبی کو اللہ نے حکم دے کے کہا قل یا اہل کتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق او اہل کتاب دین میں نہ حق مبالغہ آرائی نہ کرو نبی کی عزت عزت احترام کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو پوری کائنات سے عظیم اعلیٰ عرفہ اولا سمجھا جائے نبی مومنوں سے ان کی جان کا بھی زیادہ حق رکھتا ہے نہ آواز اونچی کی جائے نہ لوگوں کی طرح نبی کو آوازیں دی جائے نہ نبی کی بات کا انکار کیا جائے جو نبی نے کیا وہ کر کے دکھایا جائے جس سے روکا ہے اس سے بعد رہا جائے یہ چیزیں نبی کے عدم احترام سے تعلق رکھتی ہے ایک انداز یہ ہے جو ادب کا قرآن نے سکھایا ایک لوگوں کے اندر ادب کا انداز تھا جو یہودی عیسائیوں نے اپنایا رب کے قرآن نے کہا ہے لوگوں عیسائیوں یہودیوں مبالغہ آرائی نہیں کرنی عیسائیوں کا انداز کیا ہے کیونکہ عیسائی عیسیٰ کو رسول اللہ مانتے ہیں ہم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اللہ مانتے ہیں آج پچیس دسمبر ہے اور کرسمس ڈے کے نام سے عیسائیوں کا جشن ہے کل مسلمانوں نے بھی جشن منایا ہے فرق دیکھنا رسول اللہ ماننے کا مطلب کیا ہے ہم جس انداز سے نبی کو رسول اللہ مانتے ہیں کیا ہمارے انداز میں عیسائیوں کے انداز میں کوئی فرق بھی ہے یا نہیں ہے قرآن ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے ہماری ڈگر اور چال کیا ہے نبی کے ادب کی باری آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا رونی کما اطرت النصارى سب ابن مریم بخاری شریف احادیث الانبیاء کے اندر نبی علیہ السلام کا یہ فرمان آپ نے فرمایا لوگوں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت احترام تو کرنی ہے لیکن میرے معاملے میں مبالغہ آرائی نہیں کرنی مجھے اس طرح نہیں بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کس انداز سے بڑھایا نبی کے ادب کا تقاضا قرآن کے مطابق احترام کرو نبی کی سیرت کے مطابق اصحاب محمد کے انداز پہ احترام کرو عیسائیوں کا انداز قرآن نے بیان کیا کسی نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھایا تو کہا ان اللہ المسیح عیسیٰ علیہ السلام تو بذات خود اللہ ہے عیسائی اللہ ہے تو من شدی من تو شدم کہ اللہ تو میں ہو گیا میں تو ہو گیا کہیں مسلمان میں یہ انداز تو نہیں ہے کہ ہیکے ہیکے ہیکے جڑا ہیک دو آنکھیں پکا کافر ہے عیسائیوں کا انداز ادب والا رب کو منظور نہیں ہے یہی وجہ ہے عیسائیوں نے دوسرا انداز رکھا کہ ان اللہ سال و سلاست اللہ جبریل امین اور عیسیٰ علیہ السلام تین ایک ہیں تین ایک ہیں ایک تین ہیں رب نبی عیسیٰ کو اللہ کا جز حصہ بنا دیا ایمان والوں نبی کی عزت احترام ضرور کرنی ہے دیکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب اللہ کے بندے ہیں اللہ کے رسول ہیں رب نہیں رب کا جز اور حصہ نہیں ہے نبی کو رسول اللہ ماننے کے لیے یہ ماننا پڑے گا کہ نبی آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے فرزند ہے آمنہ کے بیٹے ہے عبد المطلب کا پوتا ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق کے اعتبار سے جنس کے اعتبار سے انسان ہے اور مرتبے کے اعتبار سے کل کائنات سے عظیم افضل اور اعلیٰ اور یہ بات بھی سے انداز سمجھ لینا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ادب کے اندر کوئی کمی نہیں چھوڑی لیکن جب ادب کا انداز جو ہے وہ شریعت سے ہٹ گیا رب کعبہ کی قسم ہے نبی نے اپنے تعظیم میں بھی وہ انداز اپنانے نہیں دیا جو شریعت کی حدوں کو توڑ دے جبل آئے عرض کیا آقا میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے ہیں آقا ہم جب بھی ان کو دیکھا ان کے ماننے والے آئے وہ انہوں نے اپنے بادشاہوں کو سجدہ کیا نس جو دو لکھ آقا ہم بھی آپ کو سجدہ نہ کریں نبی علیہ السلام نے فرمایا معاذ اگر روئے زمین پہ کسی کے لیے سیدہ جائز ہوتا لمرت تل مر ان لے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کو حکم دیتا اپنے خامد کو سیدہ کرے نبیل الصلابہ سے بڑھ کے کوئی ادب و احترام والا نہیں لیکن ادب کے اندر اگر کوئی حق رب کا تھا مخلوق نے نبی سے کرنا چاہا نبی السلام نے فوراً روک دیا اگر ہوئے زمین پہ رب کے سوا سیدہ جید ہوتا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بی بی کو حکم دیتا خامد کو سیدہ کر دوسرا انداز دیکھ آئی بی بی نبی علیہ السلام سے کہنے لگے ماشاء اللہ شیتا کا کیا کہنے آپ کے روئے زمین پہ ہوتا تو وہی ہے جو آپ چاہتے ہیں اور کائنات کا رب چاہتا ہے حالانکہ قرآن نے عقیدہ کا دیا تھا وما تشا اللہ اللہ لوگوں صرف وہ ہوتا ہے جو کائنات کا رب چاہتا ہے رب نہ چاہے پوری کائنات چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا اگر بات جو ہے وہ حقیقت ہو یوں کہہ لو رب چاہے تو جو چاہے ہو سکتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں عظیم افضل اعلیٰ اولا قابل احترام قابل عزت پوری مخلوق سے اعلیٰ ہے نبی چاہے رب نہ چاہے اللہ کی قسم تب بھی معاملہ نہیں ہو سکتا ہے کوئی کہے گا مطلب ہم نے پچھلے جمعے میں بھی ایشوار کی تھی بات اسی کو دوبارہ سمجھ لو نبی نے چاہا تھا چچا کلمہ پڑھ لے رب کو منظور نہیں تھا نبی نے کہا تھا یا بہا رب کو منظور نہیں تھا چچا کو کلمہ نصیب نہیں ہوا رسول ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے کان میں آواز پڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی بندی اور اللہ کے بندے یہ کیا دیا آجا آلتا نہیں ندن ادب کر احترام کر عزت کر پر رسول اللہ مان کے نبی کو منصب رسالت سے اٹھا کے رب کے مقابلے میں کھڑا یہ نبی کی عزت نہیں ہے یہ احترام نہیں ہے اگر عزت ہوتی اللہ کی قسم نبی اپنی ذات کے لیے سیدے سے منع نہ کرتا تیسرا اندازہ نبی نے کہا تو نے مجھے رب کا شریک بنا دیا صرف وہ ہوتا جو کائنات کا رب چاہتا ہے نبی علیہ السلام صحیح بخاری میں ہے ایک شادی میں بیٹھے ہیں ننی سی بچی نے آ کے کہنا شروع کر دیا کہ آقا گیت گا رہی ہے اور گیت گاتے ہوئے یہ جملہ کہہ دیا وفینا نبی یعلم ما فی کا دن ہمارے اندر ایک نبی ہے جنہیں کل کی بات بھی معلوم ہے آپ کل کی باتیں بھی جانتے ہیں غیر بھی جانتے ہیں سورج لکمان گھر میں کرنے والا قرآن اٹھا لینا آخری آئے بخاری شریف کے وسلم کو وفاتی الغیب خمس اللہ یا اللہ پانچ چیزیں غیب کی کنجیاں رب کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی حیات پڑھی ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تقسب غدا وما تدری نفس بی ارض تموت نبی نے پانچو چیزیں گنائی جس میں یہ بھی ہے کوئی جان نہیں جانتی وہ کل کیا کرے گی کل کا علم بھی نہیں ہے ان اللہ عندہ ہوا لوگو غیب کا علم صرف اللہ کے ساتھ ہے کل کائنات رب کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا نبی نے فوراً روک لیا کہا بیٹی بیٹی یہ بات چھوڑ دے وہ اولی معقون سے تقولین وہی انداز اپنانا جو جو ہے پہلے بات کہہ رہی تھی یہ بات غلط تھی نبی نے فوراً روک دیا بات کا مقصد یہ ہے قرآن نے یہودی عیسائیوں کے طریقے سے روکا ہے لوگوں تم نے جو ہے نماز میں دعا کی اللہ یہودی عیسائیوں کے طریقے سے بچا لے پھر قرآن نے کہا یہودیوں کی گمراہی کا سبب وہ مبالغہ کے اندر گرے نبی کو جو نبی ماننے کا حق تھا وہ تو نہیں مانا اپنے پاس سے فرضی باتیں بنا کے نبی کی شان میں جڑ دی اور نتیجہ تر رائے حق سے گئے امتیوں کو مخاطب کر کے سبق بھی دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب تعظیم کا درس بھی دیا لیکن انداز بھی سمجھایا نہ نبی کی تنقید جائز ہے نہ نبی کی شان میں غلوب جائز ہے اسی لیے رب نے امت کی خوبی بیان کی اللہ امتن وسطن لوگوں میں اللہ نے اس امت کو درمیانی امت بنایا نہ یہ تنقید کرنے والے ہیں نہ یہ غلو مبارکہ آرائی کرے بات ارد کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کو رسول اللہ ماننے کا مطلب جو ہے قرآن کے الفاظ میں سمجھ لینا جب تک نبی کو رسول اللہ نہ مانو اللہ کی قسم جو ہے وہ جنت ملنی ممکن نہیں ہے لیکن پھر ایک اور انداز سے بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے جب ہمیں رب نے روک دیا یہودی عیسائیوں کے طریقے پہ نہیں جانا ایمان والوں رب کعبہ کی قسم ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت پڑھ لینا عیسائی گمراہ کیوں ہوئے آج پچیس دسمبر ہے اسی مناسبت سے یہ چند باتیں عرض کرنی ہے عیسائی گمراہ کیوں ہوئے عیسائیوں کی گمراہی کے لیے رب کے قرآن کو پڑھ لینا رب کعبہ کی قسم ہے ہم زبان سے کہتے ہیں عیسائی گمراہ ہیں عیسائیوں کی گمراہی کے اندر نبی کی شان میں غلوب نبی کی بات کو نہیں مانی اٹھا کے مقام رب کے سے رب بنا دیا رب کا شریک ساجی بنا دیا مالک کے ساتھ مسلمان کلمہ پڑھنے والے کہیں تیرا میرا انداز تو نہیں ہے کہ بات ماننے کے اندر میرا بھی حال تو وہی ہے اگر میرے چہرے پہ نظر ڈالے تو میرا چہرہ بھی سنت سے خالی اگر میرے گھر کی چار دیواری پہ نظر ڈالے نہ میری بیٹی کا پردہ نہ بہن کا نہ بیوی کا نہ ماں کا میرے گھر کے اندر مستورات پردے سے آ رہی اور خالی نظر آئیں گی اگر میرے کاروبار کے اندر نظر ڈال کے دیکھے حلال و حرام کی تمیز مٹی ہوئی نظر آئے گی اگر سود اور جوئے کے معاملات دیکھے اس سے بھی میرا دامن خالی اور صاف نظر نہیں آتا رشتے رشتہ داری کا معیار دیکھنا ہو تو دنیا کی دولت دنیا کا سٹیٹس میں رشتہ داری کا معیار بنا ہے میں نے نبی کو مانا تو ایمان سے بتانا وہ کون سا مقام تھا اگر ذات آئی تو تب بھی نہیں اگر میرا گھر کا ماحول آیا تو تب بھی نہیں اگر میرا کاروبار آیا تو تب بھی نہیں اگر رشتہ داری کا معاملہ آیا تب بھی نہیں کیا خالی کھوکھلے ناروں سے ہم نے نبی کو رسول اللہ مانا ہے عیسائی خالی دعویٰ کرے اور عمل کردار سے دامن خالی ہو اللہ اسے گمراہ قرار دے رب نے یار رکھا ہے لوگوں پوچھ لینا گمراہ کون ہے میں اپنی بات نہیں کرتا گھر میں جا کر کے قرآن کھو لینا بیسواں پارا ہے سورہ القصص ہے آیت نمبر پچاس ہے رب کے قرآن نے کہا میرے محبوب پیغمبر ان کو بتا دو سرات مستقیم پہ کون ہے رائے حق سے بڑکا ہوا کون ہے فا علم یس تجیب لکھ میرے نبی اگر یہ تیری بات نہیں مانتے تو صاف کہہ دے فالم ان کو یہ بات بتا دے کہ یہ لوگ راہ حق سے بٹکے ہوئے ہیں ہیں انما پھر یہ یہ مت سمجھے دین چل رہے اگر تیری بات تیرا طریقہ انداز نہیں مانتے پھر یہ جو مرضی کرے وہ دین نہیں ہے وہ من مرضی ہے اور یا اللہ جو من نبی کی مقابلے میں من مرضی کرے وہ کون ہوتا ہے می وہ من ازلو ممن تبا ہواہم من من مرض تبا ہواہم لوگوں اس سے بڑا گمراہ کون ہوگا جو اپنی من مرضی کرتا ہے اپنے دل کی باتوں کی پوجا کرتا ہے اپنے خیالات کی تکمیل کرتا ہے اپنے دل کے وسواس کی پیروی کرتا ہے جو ذہن میں آیا اس کو اپناتا ہے بغیر ہدم من اللہ رب کی طرف سے اس کے پاس کوئی بھی دلیل موجود نہیں ہے قرآن نے عیسائیوں کی گمراہی کی چار وجوہ موٹی موٹی ڈیڑھ باتیں اور بھی ہیں نمبر ایک عقیدے میں گمراہی نمبر دو اس قوم نے نبیوں کا مذاق اڑایا میں یا حسرت یاتیہم من رسول الا نبیوں سے مذاق اڑایا تیسری بات جو ہے نبی کے مقابلے میں امتی اپنے امام پیشوا پیر مقدہ بنا کر کے نبیوں کا طریقہ چھوڑ کے مولوی پیروں کی باتوں کے اوپر چل کے نبیوں کا انداز چھوڑا اور چوتھی بات جو عیسائیوں کی گمراہی میں رب نے قرآن میں بیان کی کہ انہوں نے نے اپنے باپ دادا کے دین کو اپنایا یہ چار بڑی ہیں اور پانچویں گمراہی جو ہے وہ امت کے اندر میجورٹی اکثریت کی پیروی ہے بڑے اختصار کے ساتھ آج عیسائیوں کا جشن میلاد مسیح ہے مسلمانوں نے بھی ملایا جشن میلاد مسیح ایمان سے بتانا نماز پڑھی تھی ہاتھ باندھے تھے ہاتھ باندھ کے کہا تھا اے دن سراط المستقیم سراط الذین انمت علیہم غیر المغضوب علیہم والدالین اللہ سراط مستقیم چاہیے کن کا رستہ جن پہ تیرا انعام ہوا یا اللہ انعام کن پہ يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين نبیوں کا رستہ اب ایمان سے بتانا لوگوں نے تو تانے دیے بینر لگے ہمیں تکلیف اس بات کی ہے کہ نبی کے نام پہ نبی کی مخالفت اس سے بڑا نبی سے مذاق کوئی نہیں نبی کے نام پہ نبی کو مذاق اللہ کی قسم اس سے بڑا کفر نہیں ہے ہم نے تو یہ جشن منائے بازار سجے کپڑے لگے پورے کے پورے بازار پہ اوپر تھانوں کے تھان بہترین قسم کے جالی کے کپڑے ہم نے گھروں کے گھر دے دیے اس لیے کہ جشن آمد مصطفیٰ ہے ایمان سے سے بتا لیا کہاں ہے ہے جاؤ آج پچیس دسمبر گرجے بھی سجے ہیں عیسائیوں کے گھر بھی سجے ہیں بازاروں کے اندر درخت لگے ہیں کرسمس ٹری کے نام پہ بازاروں کے اندر جلوس بھی ہے بازار بھی سجے ہیں گرجا گھر بھی سجے ہیں گھروں کے اندر بھی لگ رہے ہیں قوالی اور ان کے اوپر ڈھول مکہ جو ہے وہ بھی ان کا جاری ہے ایمان سے بتا تم عیسائی ملاد مسیح پہ گرجا گھر سجائے مسلمان مسجد سجائے وہ بازاروں میں درخت لگائے ڈیکوریشن کرے میں بھی بازار سجاؤں وہ بھی جو ہے وہ جلوس نکالے میں بھی جلوس نکالوں وہ بھی نہ بھنگڑا ڈالے میں بھی بھنگڑا ڈالوں وہ بھی گانے موسیقی چلائے میں بھی موسیقی چلاؤں ایمان سے بتا فرق صرف اس بات کا ہے کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعوے دار نہ محمد رسول اللہ کو ماننے کا دعوے دار اور یہ بھی یاد رکھنا ایسے کپڑوں کی ڈیکوریشن تو رسول اللہ آتے ہی نہیں لگے کس نام پہ ہیں آمد رسول اللہ کی قسم نجائز کپڑوں کی ڈیکوریشن ہو نبی زندہ حیات بھی ہو تو نبی آتا ہی نہیں مڑ جاتا ہے کہو کہ دلیل کیا ہے صحیح سے شریف اٹھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گھر میں آ رہے تھے آگے بڑا خوبصورت پردہ لڑکا تھا نبی علیہ السلام دروازے سے پیچھے مڑ گئے ماں فاطمہ کو پتہ چلا میرا نبی مڑ گیا فاطمہ رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئی آقا علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا جاؤ پتا کرو بابا آئے تھے واپس کیوں چلے گئے ماں فاطمہ پریشان ہے میرے ابا جان امام الانبیاء میرے دروازے سے مڑ گئے گھر میں گئے سید علی کا آقا آپ کی لگتے جگر فاطمہ بڑی پریشان ہے میرے بابا آئے واپس کیوں چلے گئے کہا علی رضی اللہ عنہ وہ خوبصورت جو ہے ایک پردہ تیرے گھر میں لٹکا ہے لیکن یہ بات سن لے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مالی ولی دنیا علی رضی اللہ عنہ یہ ڈیکوریشن کے پردے یہ خوبصورت چادریں لٹکی ہوئی مالی ولی دنیا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا کے ساتھ تلگ ہی کیا ہے اس لیے میں واپس مڑ کے آ گیا کہ فاطمہ کے گھر میں رضی اللہ اللہ عنہا ایک خوبصورت چادر لٹکی ہے بازار تو نہیں سجا ہوگا کپڑوں کی چادریں لٹکائی ہیں جالی دار کپڑوں کے تھانوں کے تھان لٹکائے ہیں نبی کو روکنے کے لیے کہ بلانے کے لیے نبی علیہ السلام فاطمہ کے گھر سے اس لیے پلٹ گئے کہ فاطمہ کے گھر میں خوبصورت چادر لٹکی ہے ہم نے بھی اسے لٹکائے کہ نبی نہ آئے نارا جشن آمدے رسول کا اور اس لیے پردے لٹکائے کہ نبی نے آنا بھی ہو تو نہ آئے علی رضی اللہ نے کہا فاطمہ آپ کے بابا اس لیے واپس چلے گئے کہ نبی علیہ السلام نے کہا تیرے گھر میں ایک خوبصورت پردہ لگا ہے یہ دنیا کی سجدہ زینت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس زینت سے کوئی تعلق نہیں ہے میرا نبی واپس مڑ گیا فاطمہ نے کہا جی دوبارہ جاؤ بابا سے پوچھو کہ بابا اس کپڑے کا کیا کروں کہا جاؤ وہ فلاں جو گھر والے ہیں بیچارے محتاج ہیں ان کے پاس کپڑے نہیں فاطمہ کو کہو رضی اللہ عنہ یہ پردہ اتار اور پردہ اتار کے ان حاجت مندوں کے گھر میں بیچ دے ہم نے غریب کو نہیں دیا مسکین کو نہیں دیا یتیم سے تعمل نہیں کیا محتاجوں کا سہارا نہیں بنے غریبوں کے ساتھ تعاون نہیں کیا ہزاروں لاکھوں روپے کے کپڑے بازاروں میں لٹکا کے ہم نے نبی کی موافقت کی کہ مخالفت کی پھر دوسرا انداز دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے سفر سے واپس آ رہے ہیں ماں ایسا کے گھر میں پردہ لگ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے یہ نہیں کہا علی کے گھر میں نبی کی مرضی نہیں تھی آپ نے تو ناپسند کیا چلے گئے یہ اپنا گھر تھا ماں فاطمہ عائشہ کے گھر میں پردہ دیکھا صحیح بخاری کے دی سے نبی نے کھینچا کھینچ کے پھاڑ دیا اور پھاڑ کے کہا عائشہ رضی اللہ عنہ ان اللہ لم یا مرنا نقص والحجارت وقتین عائشہ سن لے رب نے ہمیں ان دیواروں کو ان گلی بازاروں کو ان جو ہے وہ مٹیوں کو رب نے ہمیں پردے پہنانے کا حکم نہیں دیا نبی نے پردہ دیکھا تو اگر فاطمہ گھر میں دیکھا واپس گھر بیٹے کے گھر میں جانا گوارا نہیں کیا اپنے گھر میں دیکھا ہاتھ سے کھینچ کے پھاڑ دیا ہم نے کہا کہا آپ کو پسند نہیں ہے آپ اچھے کپڑے جو ہے گھروں میں سینت پسند نہیں کرتے آپ ڈیکوریشن پسند نہیں کرتے یہ محب رسول ہے آپ دیکھنا آپ کے نام پہ ڈیکوریشن ہوگی اسی کو محبت کہیں گے نبی سے پیار اسی کو کہیں گے دوسرا انداز دیکھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بانسری کی آواز سنی نبی علیہ السلام نے کانوں میں انگلیاں ڈال دی آپ نے کہا خود شیطان اس شیطان کو پکڑو عیسائیوں نے اپنے جو ہے وہ جشن ملادے مسیح کے اوپر سارے موسیقی بجاتے ہیں بجن گاتے ہیں وہ اپنے جو ہے وہ گانے گا کر کے ملاد مسیح مانتے ہیں مسلمان نے تو ویسے نہیں منایا ہوگا کبھی بتانا جتنی ناتے چلتی پیچھے میوزک چلتا کہ نہیں چلتا ایمان سے بتانا کیا میرے نبی نے تو کہا تھا امت ہی لوگوں میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے یسونری ولفا لوگ میں ایسا وقت آئے گا میری امت کے لوگ جو ہیں چار چیزوں کو حلال سمجھ لیں گے میں پہلی چیز زنا بدکاری کو حلال سمجھ لیں گے ولحریہ ریشم کو حلال سمجھیں گے اور بجر بجے تبلے باجے گاجے جو ہیں ان کو حلال سمجھیں گے شراب کو حلال سمجھیں گے میرے نبی نے کہا لوگوں میں علاتے موسیقی توڑنے کے لیے آیا ہوں نبی نے عملن کانوں میں انگلیاں لی اور عزم سے کہا میں علاتے موسیقی توڑنے کے لیے آیا ہوں محبان رسول نے کہا آقا آپ لیں آپ دیکھنا محب محبت کا انداز آپ توڑنے کو آئے ہیں ہم آپ کے نام کے بجائیں گے خدا گنجے کو ناخن نہ دے دے تو موت تو دے لیکن یہ ادا نہ دے نبی علاقے موسیقی توڑنے آیا ہم نے نبی کے نام پہ موسیقی آلات موسیقی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون نہیں جانتا اب تو مسئلہ سمجھنا مشکل ہی رہا کو ہمارا ملاد مسیح تھا ملاد نبی تھا آج عیسائیوں کا ملاد مسیح تقابل کرنا بھی آسان ہے بات سمجھنی بھی آسان ہے جو کام عیسائیوں غیر مسلموں کا مذہبی شعار ہو رب کعبہ کی قسم ہے دین کے لیے نبی نے وہ رنگ نہیں اپنایا نہ دین کے لیے نہ دنیا کے لیے نبی کی زبان کھلی تو میرے نبی نے کہا خالف اور یہود سارا لوگوں یہودیوں عیسائیوں کی مخالفت کرنا نبی السلام اللہ نے نماز فرد کا دی مراج پہ لوگوں کو بلانا کیسے بلائیں لوگ پریشان ہیں کہا گیا آقا عیسائی نقوس بجاتے ہیں تبل بجا لے کہا آقا یہودیوں کی طرح جو ہم بغل بجا لے میرے نبی نے کہا لوگوں سن لو نہ عیسائیوں کی طرح تبل بجانا نہ یہودیوں کی طرح نقوس بجانا نبی نے نماز کے لیے نہ عیسائیوں بلانے کے لیے دین کے عبادات کے اندر نہ یہودیوں کا طریقہ پسند کیا نہ عیسائیوں کا طریقہ حتیٰ کہ بڑی بات نہیں میں ایک چھوٹ چھوٹے سے کام کا اشارہ کرتا ہوں ہمارے ہاں تو بڑے بڑے کاموں پہ ہم کیا دیتے ہیں کسی کو کہو داڑھی رکھ لو اور چھڈو جی اسلام میں داڑھی ہے داڑھی میں اسلام نہیں ہے ہم تو کہہ دیتے ہیں حالانکہ اسلام میں داڑھی ہے داڑھی میں اسلام ہے ہم تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں نبی علیہ السلام مکے میں تھے نبی کے بالوں کا انداز آپ کنگھی کرتے بال اوپر اٹھاتے مدینے میں آئے دیکھا یہودیوں کا بھی بال کا انداز یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے درمیان سر سے چیر نکالا مانگ نکالی کس لیے یہودیوں غیر مسلموں سے مشابت نہ ہو نبی نے ظاہری وضع قطع میں بھی پسند نہیں کیا اگرچہ میرے تیری اولاد کا تیرے میرے بچوں کا میرا ذرا سٹائل کبھی پرکھ لینا وہ کبھی انڈین کے انڈیا جو وہ ہیروں کا کبھی جو ہے دنیا کے اندر جو کرکٹ جو ہے میچوں کے جو وہ کھیلنے والے کھلاڑی ہیں ہماری کٹنگ کا انداز غیر مسلموں کا بڑے فخر سے ہوتا ہے نہ باپ کے ماتھے پہ شکنے نہ ماں کے دل کے اندر کبھی غصہ آئے ہم نے کہا چلو کوئی بات نہیں نوجوان کر لینے دو ہم نے تو اس کے اوپر بھی غصہ نہیں کیا نبی نے بالوں کا انداز بھی غیر مسلم والا پسند نہیں کیا مجھے ایمان سے بتا ہم نبی نے تو کہا من تشبہ بھی قوم انفا ہوا مین ہوں گرجے سجے تو مسجد سجی گلیاں سجی تو بازار سجے اور اسی طرح اگر وہاں پر جو ہے وہ لاتے موسیقی بجے تو ہم نے بھی بجائے انہوں نے بازار سجائے تو ہم نے بھی بازار سجائے انہوں نے گانے گائے تو ہم نے بھی گانے گائے میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے تصویریں بت توڑے تھے کس کا خانہ کعبہ میں داخل ہوئے ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل علیہ السلام کا سیدہ کیا ان سے مقدس کو ہستی ہوگی دنیا میں جد الانبیاء ابراہیم علیہ السلام ابراہیم کا بیٹا اسماعیل اسماعیل کی اولاد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بت توڑا ابراہیم علیہ السلام کا بت توڑا اسماعیل علیہ السلام کا بت توڑا سیدہ ہم نے نبی کے نام پہ بازار سجے کھیل بازاروں کے اندر رنگ پھینکے اوپر لا کر کے باوے گڑیاں لا کے رکھی طرح طرح کے باوے گڑیاں بت لا کے نبی کے نام پہ رکھے آقا آپ توڑے ابراہیم علیہ السلام کا آپ بت توڑے اسماعیل علیہ السلام کا آپ توڑے ابراہیم کا سیدہ اسماعیل کا سیدہ مریم کا ہم محب رسول ہے آپ کے نام پہ بازار گندی گلیا جس کے بارے میں نبی نے فرمایا البیکار اسوا کو ہا زمین کی بہترین جگہ بازار ہیں آقا ان گندی گلیوں میں آپ کے نام پہ بازار سجا کے وہاں تصویریں نہیں بوتم ایزا کریں گے نہیں کیے ہوں گے اس سے بھی بڑھ کے بازاروں کے اندر سو وار کے تین سو پانچ سو وار کے بلب جمے پورا پورا بازار چلا ایمان سے بتانا قرآن کو مانا فرض ہے جو نہ مانے کافر ہے قرآن نے کہا ہے وسارے کو وسارے کا تو فقط عیدیا ہما جزا بما قصبا نقالم من اللہ چور مرد ہو چور عورت ہو ان کا ہاتھ کاٹ دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیس آیا کہ بنو مخزوم قبیلے کی بیوی بی نے چوری کی ہے آقا جو نرمی کر دو اسامہ بن زید کو تیار کیا اسامہ نبی علیہ السلام اس سے بڑا پیار کرتے ہیں اسامہ تو ہی سفارش کر اگر اس بیوی کا ہاتھ کٹ گیا پورا قبیلہ رسوا ہو جائے گا کو سفارش کر دے اسامہ نے آگے بڑھا میرے نبی نے کہا اسامہ فی حد من حدود اللہ اسامہ رب کے قانون میں سفارشیں کرتا ہے میرا نبی ناراض ہوا اور امت کو مسئلہ سمجھایا لوگوں لو ان فاطمہ بنت سارا کا لگتا تو یدہا اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی لخت جگر جنتی عورتوں کی سردار میرا جگر گوشہ پیار پوچھو تو فرمایا فاطمہ تو بزا تم منی فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے من آزا فقط آزادی مجھے فاطمہ سے اتنا پیار ہے رضی اللہ عنہ جو میری فاطمہ کو ستاتا ہے وہ مجھے ستاتا ہے سن لو میری اتنی پیاری بیٹی ہے لو ان فاطمہ بنت محمد سرکت لگتا تو اللہ کی قسم اگر میرا جگر گوشہ فاطمہ بھی حال اللہ کے پاس چوری کا تصور بھی نہیں امت کو مسئلہ سمجھانا تھا اس لیے ماں فاطمہ کو مخاطب کر کے کہا لوگوں بال فرض میری بیٹی فاطمہ جو محمد بن محمد محمد رسول اللہ کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وسلم بال فرض وہ بھی چوری کرتی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بھی ہاتھ ایمان سے بتانا پورا بغوان پورا بازار بھی سجا گلیاں سجی ایمان سے بتاؤ لائٹ جو تھی وہ اپنے میٹر سے چل رہی تھی یا ڈائریکٹ تارے لگا کر کے بازار سجے تھے ایمان سے بتاؤ قرآن چوری کی سزا بیان کرے میرا نبی چوری سے منع منع کرے ہم نے کہا نبی کو رسول اللہ ماننے کا مطلب جو کہا وہ کرنا ہے جسے روکے اسے باز آنا ہے جو حق واضح ہونے کے بعد نبی کی مخالفت کرے اللہ کو اس کے ایمان کے دعوے کی ضرورت نہیں ہے ایمان سے بتا نبی نے چوری سے روکا ہم نے کس کے نام پہ چوری کی کس کے نام پہ چوری کی یا صرف اس بات سے سمجھ لینا یاروں میں صرف ایک سادی سی مثال سمجھ لینا شراب پینا جرم اگر ایک بندہ گھر کے سین میں بیٹھ کے شراب پیے تب بھی گناہ اگر بازار کے اندر بیٹھ کے شراب پیے تب بھی گناہ اگر شرابی مسجد کے سین میں بیٹھ کے شراب پیے تو سواب اگر شرابی مسجد کے سین میں بیٹھ کے شراب پیے نیکی سواب کے ڈبل گناہ جہاں شراب پینے کا گناہ وہاں مسجد کے تقدس کو پمال کرنے کا بھی گناہ ہے وہاں گناہ ڈبل ہے ایک چوری چوری ہے اوپر سے ظلم یہ ہے کہ نبی سے نسبت کے نام لے کر کے نبی سے محبت کی آڑ لے کر کے نبی کی محبت کے نام پہ ہم چوری کریں ایمان سے بتا جرم ڈبل نہیں ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبی تورات کے اندر بھی ہے ولا صحاب بالاسواق کو سید ابو جامع ترمذی کے اندر بھی ہے ولا صخاب بل ولا صخاب بالاسواق لوگوں میرا نبی بازاروں میں شور و شغب واش کلڑ بازی شور و گوگا میرا نبی پسند نہیں کرتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم وحیشات الاسواق لوگوں میرا نبی نے کہا بازاروں میں شور و شغب نہ کرو ویلا شور شرابہ نہیں کرنا بازاروں میں ہم نے جو ہے لالو بچوں کو ٹھنڈے تھما کر کے جھنڈے اور ہم نے ننے منے مدنی بچوں کو کھڑا کر کے کہ یہ مدنی بچے ہیں ننے منے مدنیوں کو پھڑا پکڑا کے گلی بازاروں کے اندر نبی کے نام پہ نعرے مروائے کس لیے صرف اس لیے کہ نبی کی محبت کے نام پہ نبی نے جب بازاروں میں شور پسند نہیں کرتا نبی کا وصف یہ ہے نبی بازاروں میں شور نہیں ڈالتا میرا نبی نے کہا بازاروں میں شور نہیں ڈالنا ہم نے کہا آقا آپ نے روکا ہے اب یہ مدنی پھول آپ کے نام پہ بازاروں میں شور ڈالیں گے انا للہ اللہ اپنے نبی سے سچی محبت نصیب فرما غیر مسلموں کی نقامی سے اور شیطانی دھوکوں سے محفوظ فرما اقول قولی حاضر اسطف اللہ علیہ